حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی تھیں آپ نے ان میں سے ہر نماز الگ اقامہ سے پڑھی اور ان میں سے کسی نماز سے بھی آگے یا پیچھے نفل نہیں پڑے سنن نسائی حدیث نمبر 661